حضرت عطبہ بن بن ساعدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کواریوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیر دہن زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور تھوڑی چیز پر راضی رہنے والی ہوتی ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک